السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لاسٹ لیکچر جو پڑھا ہم نے ڈسکس کیا اس کو آپ نے ریویو کیا ہوگا اور جو چیزیں میں نے اس کے لیے سجیسٹ کی تھیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت پہلوؤں سے دلچسپ ہے فزیکل فیڈرلزم یا جب ہم نے پبلک فائنینس کی ابتدائی جو لیکچر تھا انٹروڈکٹری کہ پبلک فائنینس کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے تو اس میں ایک ایریا ہم نے کہا تھا کہ انٹر پروونشل ریلیشن شپس یعنی جو وسائل جو ٹیکسز کے ذریعے حکومت پیسہ اکٹھا کرتی ہے اس کو جو مختلف لیولز آف گورمنٹ ہیں ان میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یہ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنلی بھی یا اور جو ممالک ہیں جو فیڈریشن کی بنیاد پر قائم ہیں وہ اس طریقہ کار کو جس کو ہم کہتے ہیں پروونشل ریلیشن شپس یا کس طرح سے جو سینٹر ہے یا فیڈرل گورمنٹ ہے وہ پروونسز کو ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں آج جو ہم دیکھنے دیکھیں گے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ آج کے لیکچر میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اور ہم فزیکل فیڈرلزم کو ڈیفائن کریں گے اور ایکسپلین کریں گے آج کے لیکچر میں we'll explain and define fiscal federalism fiscal کا مطلب تو اب آپ کے کو واضح ہی ہوگا کہ ڈیلز ود دا ٹریجری اور فیڈرلزم ورڈ فیڈریشن سے ہے کہ فیڈریشن تھوڑا بہت اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے it comprise of its constituent unit اس کانسیپٹ کو آج دیکھیں گے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیشنل فائنینس کمیشن جو اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ کن لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے جو ہے ریسورسز کو جو وسائل فیڈرل گورمنٹ جو ہے اکٹھے کرتی ہے تھرو ٹیکسز وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اس بارے میں کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ریسورس شیئرنگ کا ایک پاکستان کا ہم نیشنل فائنینس کمیشن کا ایز این ایگزامپل ہم ایوارڈ لیں گے یعنی جو اس نے اناؤنس کیا اور ہم دیکھیں گے کہ ریسورسز کو کن بنیادوں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس میں جو فزیکل فیڈرلزم سے متعلقہ کچھ کانسیپٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں vertical resource distribution and horizontal resource distribution اس کی بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو جس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا یا سمجھنا ضروری ہے وہ کانسیپٹ ہے فزیکل فیڈرلزم کا فزیکل فیڈرلزم یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی ہم نے بات کی تھی پہلے بھی اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ کوئی بھی حکومت جو ہے فیڈریشن جو ہے اور جیسے ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہ فیڈریشن کی جو ہم نے ڈیفینیشن دی تھی کہ اس کے مختلف جو ہیں یونٹس ہیں کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں اور وہ ملا کر فیڈریشن بنتی ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کی فیڈریشن کی یونٹی کو شو کرتا ہے اور یہاں پر جب ہم نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی تو پریزیڈنٹ کی جو پاورز ہیں وہ ان کو ہم نے ذکر کیا تھا تو فیڈریشن کا کانسیپٹ جب ہم فزیکل فیڈریشن کے کانٹیکسٹ میں اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بے شمار آپ دیکھیں کہ ٹیکسز پورے ملک میں سے فیڈرل گورمنٹ کلیکٹ کرتی ہے تو بہت سے ہمارے علاقے جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں اور کچھ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے زیادہ تر علاقہ جو علاقے جو ہیں وہ پسماندہ ہیں یعنی وہ اتنے وہ بالکل بھی ڈیولپ نہیں ہیں اب چونکہ حکومت پورے ملک سے ٹیکسز جو ہے وہ اکٹھے کرتی ہے اور فیڈریشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو وسائل اس نے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ سے اکٹھے کیے ہیں اور ان کو ایک جگہ اکٹھے کر کے اس کو اس نے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھا نہ صرف شیئر کرنا ہے یہ بھی فیڈریشن کے لیے اہم ہے کہ وہ جو ریسورسز کلیکٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ سے یا پروونشل گورمنٹ سے تو یا آپ کے یہاں پروونسز سے تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے یا اس چیز کو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو فیڈریشن فیڈرل گورمنٹ ہے وہ یہ ذمہ داری ڈیوالو کیوں نہیں کر دیتی یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا اور پھر ان کو ایلوکیٹ کرنا ڈسٹریبیوٹ کرنا وہ ذمہ داری مطلب ذمہ داری لی ہوئی ہے لیکن دوسرے جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کو ڈیوالو کر دیا جائے یعنی بجائے اس کے کہ فیڈرل گورمنٹ یہ تمام ریسورسز خود کلیکٹ کر دے یہ جس پروونسز کی ریسورسز ہیں وہ خود اس کو کلیکٹ کریں اور خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ انہوں نے کس ان کی ڈیولپمنٹ پرائرٹیز کیا ہیں بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیے فیصلہ کرے کہ وہ کن ایریاز میں وہاں پہ وہ ڈیولپ کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ اس سلائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فزیکل فیڈرلزم کا کانسیپٹ دو ہے فیڈریشن نے ایلوکیٹو اور ڈسٹریبیوٹیو اینڈ ریگولیٹو فنکشن ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس کی کہ اس کو ڈیوالو کرنا ایک چیز یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جب ہم بات فسکل فیڈرلزم کی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو فیڈرل گورمنٹ اپنے پاس رکھے گی نیچرلی جب بات آتی ہے کہ ڈیفینس کی ذمہ داری کی ملک کی ڈیفینس کی دفاع کی بات ہے تو وہ ظاہری بات ہے ایک ایک ایسی سینٹر پہ ہونی چاہیے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری خود لی آپ یہ ذمہ داری جو ہے یا ریسپانسبلٹی ڈیفینس کی نہیں اگر آپ نے فیڈریشن قائم رکھنی ہے تو یہ ڈیوالو نہیں کی جا سکتی یہ صوبوں کو نہیں سو so, ڈیفینس کی ذمہ داری فیڈریشن کی ہے ظاہری بات ہے جو ذمہ داریاں فیڈریشن اپنے پاس رکھے گی اس کے لیے اس کو اخراجات کی بھی ضرورت ہے اور اس کے مطابق وہ پھر دوسری ذمہ داری جو اہم آ جاتی ہے اور بہت سے ممالک جو ہیں جس میں یہ چیز فیڈریشن کے پاس ہے کرنسی کی کیونکہ ایک ملک میں ایک ہی کرنسی ہوگی لہٰذا یہ ذمہ داری بھی فیڈریشن کی ہے کہ فائنینشیل سسٹم کو جو ہے خاص طور پہ سینٹرل بینک جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ممالک میں سینٹرل بینک کہتے ہیں مختلف لوگ ممالک اس کو مختلف لیکن سینٹرل بینک کہہ لیں تو یہ سینٹرل فائنینشیل ذمہ داری جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو اس بات کا تعین کرنا کہ جو ذمہ داریاں فیڈریشن کے پاس ہیں وہ تو فیڈریشن کے پاس ہوں گی like defence and currency and foreign affairs لیکن اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ڈیوالو کی جا سکتی ہیں ان کو ڈیوالو کر ہی دینا چاہیے اور عام طور پہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ جو ہے اسٹریٹ لائٹس جو ہیں کیونکہ بڑے لوکل کہہ لیں کہ سروس ہے اور اگر لوکل سروس ہے تو وہ لوکل لیول پہ ہی اس کے لیے وسائل اکٹھے ہونے چاہیے اور لوکل لیول پہ سڑکیں بننی ہیں کسی صوبے میں یا کسی ڈسٹرکٹ میں تو یہ ذمہ داری جو ہے اس لیول پہ ہی ہونی چاہیے ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے یا ایجوکیشن ہے یا صاف پینے کا پانی ہے یہ تمام لوکل لیول کی ذمہ داریاں ہیں کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹس یا پروونشل گورنمنٹس اس کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں تو وہ یہ وسائل جو ہیں ان کو آسانی سے پہنچائے جا سکتے ہیں سو یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی ذمہ داریاں فیڈریشن کے پاس ہوں گی اور عام طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پہ فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے وہ فارن ریلیشنز کرنسی اور ڈیفینس جو ہے یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے جو فیڈریشن کے پاس رہے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جب یہ ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں کہ فیڈریشن کے پاس کون سی ذمہ داری ہوگی پروونشل لیول پہ کون سی ہوگی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کون سی ہوگی تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ٹیکسز ہیں کون سے ٹیکسز کون سی حکومت اکٹھے کرے گی اور جو حکومت اکٹھے کرے گی وہ ٹیکسز وہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ اس نے وہاں پہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے اب اس کے اس تمام چیز میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہمیں بہت سے جہاں پہ فیڈریشن کا فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے یا جی، جہاں کی کانسٹیٹیوشن ایک فیڈرل گورمنٹ کا تصور دیتی ہے تو وہ اس کی کچھ بنیادی اصول ہیں اس کے کچھ پرنسپل ہیں اس کا بیسک فریم ورک ہے آئیے اس کو ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں تو پہلا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسٹکشن کا ہے constitutional jurisdiction of a unit of government to be respected that is the legislative list must be adhered to in consonance with national objective and integrity this means that there should be financial and administrative autonomy to the federating units اب ہر ملک کی کانسٹیٹیوشن میں ایک ایک لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے لیجسلیٹو لسٹ ہم آگے چل کے اس کی بات کریں گے لیجسلیٹو لسٹ جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں ہر یونٹ کی دیتی ہے یعنی پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورمنٹ کی اور کئی ممالک کی کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورمنٹ جتنے لیولز آف گورنمنٹ ہیں ان کی ایک وہ ذمہ داریاں دیتی ہیں تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس بھی یونٹ کی یعنی پروونشل گورمنٹ کی اس کا خیال رکھنا چاہیے یعنی خیال یہ کوئی ایک گورمنٹ دوسری پروونشل گورمنٹ کی جورسٹکشن کو میں انکروچ نہ کرے یا انٹر نہ کرے اگر ایک ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ ہی کی رہنے دینی چاہیے اور اس بات کے اوپر ایمفس ہے کہ اٹانمی چونکہ اگر کانسٹیٹیوشن دیتی ہے تو وہ اٹانمی کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فیڈریشن کی انٹیگریٹی ہے یا جو نیشنل آبجیکٹوز ہیں یا جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی وائلشن ہو کیونکہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ یونٹ کے انٹرسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پر یہ ایک بڑا ایسا کانسیپٹ ہے جہاں پہ ہر لیول کی گورنمنٹ کو ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ پہلا اس کا ایک پرنسپل ہے جب ہم فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں دوسرا جو اس میں کانسیپٹ آتا ہے وہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب ڈفرنٹ یونٹس ہوں گے اور کانسٹیٹیوئنٹ گورمنٹس ہیں تو کوئی نہ کوئی ان میں ڈس ایگریمنٹ ہوگا ڈس ایگریمنٹ یا اختلاف رائے کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کو ریزالو کرنا چاہیے کوئی ایسا پروسیس ہو ایسا سسٹم ہو جو اختلافات کو ریزالو کر کے اور آگے جو ہے آگے کی طرف دیکھا جائے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ یہ کہا جائے کہ وہاں پہ گورمنٹ جو ہیں بالکل اسموتھلی فنکشن کرتی ہیں ایسا نہیں ہے ہر ملک میں لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو لہذا وہ کانفلکٹ کا یا ڈس اگریمنٹ کا ہونا لازمی ہے لیکن یہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن ہے وہ ایسا سسٹم ضرور رکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک کسی نہ کسی طریقے سے ان کانفلکٹس کو ریزالو کیا جائے اور پھر آگے جو ہے چیزوں کا ترقی کا فیصلہ کیا جائے تیسری چیز جو بیسک پرنسپلز میں آتی ہے وہ ہے انوالو سب national government in national decision making process یہ بہت اہم چیز ہے سب نیشنل گورمنٹ کا مطلب ہے پروونشل گورمنٹس کچھ ممالک جو ہیں وہ اسٹیٹ گورمنٹس بھی کہتے ہیں تو مختلف نام ہے سب نیشنل کا مطلب ہے not national but a part of the national government because federating units جو ہیں وہ سب پارٹ ہے آف دا نیشنل گورمنٹ تو یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایلینیٹ کر دیں ہم پروونسز کو علیحدہ کر دیں ان کو انوالو کرنا چاہیے نیشنل ڈسیزن میکنگ پروسیس میں دیکھیں چاہے گورمنٹس ہوں چاہے انڈیویجولس ہوں چاہے گروپ ہوں یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو بیچ میں شامل کریں اور ساتھ لے کے چلیں تو فیصلے جو ہیں اچھے ہوتے ہیں اور ڈس ایگریمنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کم ہوتی ہیں تو فیڈریشن کا یہ بھی تیسرا اصول یا بیسک فریم ورک میں ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہو وہاں پہ سب نیشنل گورمنٹس کو نیشنل ڈسیزن میکنگ میں شامل کر کے کنسلٹیشن سے اس کو آگے لے کے چلیں چوتھی چیز بہت اہم ہے جب نیچرلی جب ذمہ داریاں جو ہیں ڈیوائڈ ہو جائیں گی یعنی کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں گے اور فیڈرل گورمنٹ اپنی ذمہ داریوں پہ تو جو فیڈرل لیول پہ گورمنٹ کی اسٹرکچر ہوگی وہ لین ہو جائے گی لین کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کم لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی اور the structure will be more flatter the size of the federal government will be smaller and because the responsibilities and the duties have been devolved at the lower level تو یہاں پہ یہ ایک چار فنڈامینٹل پرنسپلز ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسٹکشن کا خیال رکھیں دوسرا یہ ہے کہ continuous process of conflict resolution ہونا چاہیے تیسرا ہے کہ انوالومنٹ آف نیشنل گورنمنٹس اور چوتھا فیڈرل گورنمنٹ کو لین ہونا چاہیے اب یہاں پر جو فیڈرلزم کی ایک اور اہم خصوصیت بھی ہے وہ یہ ہے کہ unity unity in diversity if you see on the slide slide federalism is a mechanism to achieve unity within population whose characteristics have diversity and variety in terms of culture race size resources and population and it refers to territorial organisation of political community in which there are two or more spheres in levels of government which combine self-rule and shared rule. یہ emphasis دو چیزوں پر last میں کیا گیا ہے ایک self rule and shared rule اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ملک ہے اس میں جغرافیکلی کلائمیٹیکلی ملک کی جو مختلف حصے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں پھر ریسورس وائز علاقے جو ہیں ملک کے مختلف ہوتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں بہت زرخیز ہوتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زرخیز نہیں ہیں بیرن ہیں لیکن ان کو ان علاقوں میں خدا نے اور جو ہے ریسورسز دی ہوئی ہیں مے بی آئل دیا ہوا ہے یا بعض دفعہ کوئی نئی انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے پھر کلچرلی بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں مختلف ریسز سے بلانگ کرتے if you look at our own country ہمارے چاروں جو پروونسز ہیں وہ ڈائیورس ہیں ریشلی ڈائیورس ہیں کلچرلی ڈائیورس ہیں ریسورسز میں جو ہے ڈائیورسٹی ہے اور یہ ایک بات بڑی جو میں نے ابھی کہی کہ unity in diversity unity in diversity کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے طریقے سے اگر یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ اپنی ڈائیورسٹی کو مینٹین بھی رکھیں لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک پارٹ آف دی فیڈریشن بھی سمجھیں تو یہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے فیڈریشن کے لیے اور اس میں جو اہم کانسیپٹ ہے کہ shared rule and shared resources یعنی self rule and shared rule self rule if people are allowed to rule by themselves that is if they are given the autonomy to decide what their own priorities are what their development priorities are and how they have to develop and how they have to use resources اور پھر شیئرڈ رول شیئرڈ رول کا کانسیپٹ ہے کہ فیڈریشن کے ساتھ وہ یہ ان کو احساس ہو کہ وہ شیئر uh, کر رہے ہیں پاور اسٹرکچر میں اب شیئرڈ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں اگر اگین میں ہمیشہ مثال uh, اس سچویشن میں ہاؤس ہولڈ کی دیتی ہوں کہ جہاں پہ شیئرڈ رول کا کانسیپٹ ہوتا ہے شیئرڈ رول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ the relationship will be symmetrical symmetrical کا مطلب ہے ون ٹو ون نہیں ہو سکتے کیونکہ these would be asymmetrical تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق جو ہے وہ رہتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو سائز ہے وہ مختلف ہے یعنی size of the province would be vary in terms of their physical size enough the size of the population each provinces کا جو سائز ہے Punjab is the most populated area of the country and the least area is Balochistan wealth wise بھی جو ہے وہ کچھ پروونسز جو ہیں ان کے پاس زیادہ ریسورسز اور زیادہ وسائل ہیں کچھ پروونسز جو ہیں وہ ان کے پاس کم وسائل ہیں تو یہ جو کانسیپٹ ہے شیئرڈ uh, رول کا it can be symmetrical so asymmetrical اور plural federalism is an appropriate way to give public expression to the demand of national minorities یعنی کچھ لوگ جو مائنورٹیز میں ہیں یا اس میں خاص طور پہ ذمہ داری uh, ان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور یہ ایک بہت مناسب طریقہ ہے uh, اگر فیڈرلزم میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو لوگ مائنورٹی میں ہیں یا جو لوگ جن کے پاس وسائل کم ہیں ان کو شیئر شیئرنگ کا احساس ہونا چاہیے یہ کانسیپٹ ایکسپلین کرنے کے بعد اور اس کی بنیادی جو ریزن ہے کہ ہم یہ سب بات کیوں کر رہے ہیں کہ فسکل فیڈرلزم کی بات کر رہے ہیں اور اس کا نہ صرف یہ کہ پبلک فائنینس کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی یونٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس جو ہیں وہ ایک یونیفائڈ یعنی نیشنل احساس کے ساتھ جو ہے people in these constituent units should live with a feeling of a belonging to a one country اور being a national of one country تو یہ uh, ایک فیڈریشن uh, کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں ڈائیورسٹی ہے وہاں لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کی پہلے بھی بنی تھی میں ان کا ذکر نہیں کروں گی لیکن مور اور لیس ان میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جو اگر ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کو نیشنل فائنینس کمیشن کا نام دیا جائے اور جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 168 جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے and how does it read it read as follows within six months of commencing day and thereafter at intervals not exceeding five years the constitute a national finance commission consisting of یعنی یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے سکس منتھس یعنی فائیو ایئرس کے بعد ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا جس کو نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے وہ نیشنل فائنینس کمیشن ہوگا اور یہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ جو ریسورسز پول میں ٹیکسز کے ذریعے کلیکٹ ہو رہی ہیں ان کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے پروونسز کو اور یہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس میں کون سے لوگ شامل ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے اس میں ہے finance minister of the federal government پہلے finance minister of the federal government اور پھر اس کے بعد چاروں صوبوں کے فائنینس منسٹر جو ہیں اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ اگر پریزیڈنٹ مناسب سمجھے وہ کسی ایکسپرٹ کو بھی نامنیٹ کر سکتے ہیں as a member of the finance commission تو پاکستان میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن eh, کے تحت جو پہلا فائنینس کمیشن بنا وہ eh, 1978 میں بنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1990 میں بنا کافی طویل عرصے کے بعد سو so, اس میں جو ہم اس کو ایز این ایگزامپل دیکھیں گے کہ جو فائنینس کمیشن 1990 کا بنا اس میں جو ہے وہ کس طرح سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس کے لیے ایک ضروری چیز جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر پانچ سال کے بعد اس کو کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے اور ہر پانچ سال کے بعد یہ ذہن میں آپ کے کوشچن آئے گا کہ اگر ہر پانچ سال کے بعد ملک میں الیکشن ہوں جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے اور اس کے بعد نئے لوگ آئیں نئے لوگ نئے انداز سے چیزوں کو دیکھیں اور نیا اوارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کس بیسس کے اوپر ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل فائنینس کمیشن کن ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو again article 160 sixty and clause two of the article one sixty works out it tells that what are the taxes which will be distributed amongst the provinces how much will be kept with the federal government and how much it will be distributed تو کون سے ٹیکسز ہیں جو اس میں دیے جائیں گے شیئر کیجیے پہلا ہے taxes on income including corporation tax but not including taxes on income consisting of remuneration paid out of the federal consolidated fund اب آپ دیکھیے ہم پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی نا فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اس میں چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں تو چارج ایکسپینڈیچر کو پے کرنے کے بعد اس یہ کہتے ہیں کہ but not including taxes on income consisting of remuneration paid out of the federal consolidated fund جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے ریمونوریشن یعنی تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کے اس کے علاوہ جو ہے انکم ٹیکس اور کارپوریشن ٹیکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے between the federation and the province اس کے علاوہ اور کون سے ٹیکسز ہیں جو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے taxes on sales and purchase of goods import export produced manufactured or consumed so sales tax اب uh, اس میں کافی تبدیلی آ گئی یہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ taxes on sales and purchase of goods imported exported produced manufactured or consumed اس کے علاوہ جو اور ٹیکس ہے وہ export duties on cotton and such other export duties as may be specified by the president so president یہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے چیزوں پہ مزید ٹیکسز لگایا جائے یا مزید اور کون سے ٹیکسز ہونے چاہیے جو کہ جن کو پروونسز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسی طرح سے such duties of excise as may be specified by the president اور بھی کوئی ڈیوٹیز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں جو جس طرح سے پرزیڈینٹ جو ہے اس کو اسپیسیفائی کرے پھر ہیں such other taxes as specified یعنی یوں آپ سمجھ لیجیے کہ پرزیڈینٹ کی ہی اس میں پاورز میں آتا ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے یہ بتائے آف کورس ودی کنسلٹیشن حکومتیں کنسلٹیشن سے چلتی ہیں اس کنسلٹیشن کے ساتھ کہ کون سے نئے ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں جو اس جو پروونسز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اب کانسٹیٹیوشن کا اگر ہم فورتھ اسکیڈیول دیکھیں اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس کی ریفرنس ہم بار بار دے رہے ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں اس میں فورتھ اسکیڈول جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بہت اہم ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں جب ہم نے بات کی تھی کہ لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے تو یہاں اس کے بیچ میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے اور اس میں یہاں پہ بتایا گیا ہے جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ seventy article seventy four it says there is federal legislative list and item forty three two fifty four deletes all federal taxes the interesting point is that more been included in the divisible pool and the examples are of general sales tax and octroi tax اب یہاں پر اگر آپ کو اپرچونیٹی ملے فیڈرل لیجیسلیٹو لسٹ دیکھنے کی اور فورٹی تھری سے لے کے اور ففٹی فور تک اگر آپ اس کے آرٹیکل دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سارے ڈفرنٹ ٹیکسز دیے ہیں جو فیڈرل گورمنٹ جن کو کلیکٹ کرتی ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ جو ٹیکسز جیسے سیلز ٹیکس ہے اور آکٹرائی ٹیکس جو ہے یہ بھی فیڈرل گورمنٹ جو ہے اس سے کلیکٹ کرتی ہے اوریجنلی یہ بھی جو ہے پروونشل گورمنٹ کے ٹیکسز تھے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو دو طرح کی لیجسلیٹو لسٹ جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اور پروونشل کیا پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دیتی ہے اور کن کرنٹ لیجسلیٹو لسٹ دیتی ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ یہ تمام ذمہ داریاں فیڈرل گورمنٹ کی جو ہیں اور جو فیڈرل گورمنٹ کے ٹیکسز ہیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں یہ تمام ایک لمبی سی لسٹ دی ہوئی ہے جس میں تمام ذمہ داریاں فیڈرل گورمنٹ کی اور اس کے ٹیکسز ہیں اس کے برعکس جو ایک اور لسٹ اسی fourth schedule of the constitution جو ہے اس میں ہے وہ ہے کونکارنٹ لسٹ اب کونکارنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو کہ دونوں یعنی both federal and provincial government کی ہیں اور اب اس کے علاوہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں کنکرنٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ اور اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں تو وہ پھر ایکسکلوسولی پروونشل گورمنٹ کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں تو ہماری کانسٹیٹیوشن میں دو طرح کی لسٹ ہے ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور دوسری کنکرنٹ لسٹ بعض ممالک جو ہیں جہاں پہ فیڈریشن ہے اور فیڈرل فارم آف گورمنٹ ہے وہاں پہ عام طور پہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دی جاتی ہے پروونشل لیجسلیٹو لسٹ دی جاتی ہے اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو لوکل یعنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو بھی اپنی کانسٹیٹیوشن نے ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے جہاں پہ چیزیں وضاحت سے لکھی ہوں یعنی فیڈرل کو علیحدہ کر دیا پروونشل کو علیحدہ کر دیا اور لوکل کو کی ذمہ داریوں کو علیحدہ کر دیا تو پھر وہ جو ہم نے بیسک پرنسپلز میں سے بات کی تھی فیڈریشن کی فسکل فیڈرلزم کی کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ پھر قائم رہتی ہے یعنی ہر گورمنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن جو ہے ذمہ داریوں کی اور ریسورسز کو کلیکٹ کرنے کی وہ کیا ہے اور پھر اس طرح سے جو کانفلکٹ ہے ختم تو نہیں ہوتے لیکن منیمائز ہو جاتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اور وہ ایک احساس آف یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے وہ رہتا ہے اب ہم دو کانسیپٹس کی بات کریں گے پہلے ہم ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے تو پہلا ہے کہ criteria for vertical resource distribution کیا ہے فیڈریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ ورٹیکلی ریسورسز کیسے ڈیوائڈ ہوں گی اور ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن جو ہے جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں these are the resources which are which flow from federation to the provincial level یعنی فیڈریشن یا ورٹیکلی فیڈریشن uh, جو ہے پروونسز کو کس کرائیٹیریا کے اوپر ریسورسز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی تو اس کے اوپر یہ ویسے تو مختلف ممالک جو ہیں اپنے criteria score through discussion and consultation evolve کرتے ہیں لیکن ہم نے بھی ایک کرائیٹیریا جو ہے گورنمنٹ نے ایوالو کیا اور اس کے تین بیسز تین فیکٹرز اس میں جو ہیں وہ شامل تھے ایک تو یہ تھا کہ اس میں جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہے ڈیفینس کیونکہ ڈیفینس سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور دوسری جو ہے ڈیٹ سروسنگ یعنی ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے وہ بھی فیڈرل گورمنٹ کی ہے اور پھر سوشل ایکشن پروگرام ایک گورمنٹ نے شروع کیا تھا تو گورنمنٹ نے یہ کرائیٹیریا ڈیویلپ کیا کہ ورٹیکل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کہ جو ریسورسز جب آپ ان کا ایکسپینڈیچر علیحدہ کر لیں گے ان تین ایریاز کے لیے ایکسپینڈیچر کو علیحدہ کر لیں گے تو جو باقی بچے گا وہ آپ پروونسز کو دے دیں تو ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا یہ ایک جو ہے وہ کرائیٹیریا ڈٹرمن ہوا کہ ورٹیکلی فیڈرل گورمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی so vertical resource distribution criteria اب ہے ہاریزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کیا کرائٹیریا ہے اچھا یہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے کرائیٹیریا ڈیویلپ کیا تھا after taking out the defence the social action program and debt repayment تو جو کرائیٹیریا ڈیویلپ کیا گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 37.55 یعنی 37.55 پرسینٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا to the provinces and the rest the government is going to the federal government is going to uh, payments اور making expenditure for these three broad areas so یہ ایک کرائیٹیریا جو ہے ڈیولپ کیا اور یہ کرائٹیریا استعمال ہوا جیسے سکس کا جو نیشنل فائنینس کمیشن تھا اس کے لیے یہ کرائٹیریا استعمال ہوا اب criteria for horizontal resource distribution جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے criteria for horizontal resource distribution کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسورسز گورمنٹ نے پروونسز کو دے دی تو اس میں سے کتنا ہر ایک پروونس کو ملنا چاہیے اب اس میں جو ہے عام طور پہ جو ہے کہ اس میں اتنا کانسنسز جو ہے اس پہ ڈیولپ نہیں ہو سکا کیونکہ جو ہم over a period of time since independence یہ کہہ لیں اور مختلف ایوارڈز آتے رہے کمیشنز نے یہ ایوارڈز اناؤنس کیے ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ٹو دی پروونشل گورمنٹس تو جو کرائیٹیریا مور اور لیس استعمال ہوتا رہا وہ تھا پاپولیشن کا کرائیٹیریا یعنی یوں سمجھے کہ اور اس کے اوپر بہت بحث بھی اور ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں کہ ہاں پاکستان میں جو ہارزونٹل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کرائیٹیریا ہے وہ پاپولیشن ہے meaning thereby the province that is most populated will get the maximum amount of resources and the province which is least populated will get the least amount of resources تو جو ڈویزبل uh, پول ہے ڈویزبل uh, پول ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹیکسز شامل ہیں اور یہ نا یہ تو کرائیٹیریا ہو گیا ریسو لیکن پھر گورمنٹ نے اس کے علاوہ کہ پاپولیشن تو کرائیٹیریا ہو گیا یہ ٹیکسز کو ہارزونٹلی ڈیوائڈ کرنے کا لیکن اس کے باوجود اگر کسی پروونس کی کوئی ریکوائرمنٹ ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو پھر وہ کیا چیز اس میں شامل کریں گی کہ فیڈرل گورمنٹ جو ہے لیس ڈیولپ پروونسز کو یا انڈر ڈیولپ پروونسز کو پھر گرانٹ جو ہے یا گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ دے گی تو یہ ایک جو ہے concept before we talk about the actual national finance commission تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ان انڈرسٹینڈنگ کہ کس کرائیٹیریا کے اوپر جو ریسورسز ہیں وہ ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اور ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کے لیے کون سا کرائٹیریا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے بات کی کہ پاپولیشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ استعمال پاکستان میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مختلف ممالک جو ہیں جہاں پہ فیڈریشن ہے وہاں پہ عام طور پہ ملٹیپل کرائیٹیریا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس پہ ایک میں نے ایک ملک ہے اس کا کرائٹیریا رکھا ہے اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ملٹیپل کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں پاپولیشن یعنی پاپولیشن ایک ایسا کرائیٹیریا ہے وہ تقریباً کسی بھی ملک کی فیڈریشن کی ریسورس ڈسٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو پاپولیشن کا کرائیٹیریا آپ کو ضرور نظر آئے گا لیکن population is not the sole criteria اس کے علاوہ بھی فیڈریشن جو ہیں کیونکہ جب ڈس اگریمنٹس ہوتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ پاپولیشن کو کرائیٹیریا کیوں رکھا جاتا ہے اور اس پہ لوگ مختلف آرگیومنٹس دیتے ہیں ایک آرگیومنٹ تو یہ بھی ہے کہ جہاں پہ پاپولیشن کم ہے یعنی دور دراز کے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں تو unit cost of providing a service یعنی اگر آپ نے ایک سروس پرووائڈ کرنی ہے یعنی اگر آپ نے سڑک ہی بنانی ہے اور آپ نے ہیلتھ فیسلٹی یا ایجوکیشن لوگوں نے بھی پرووائڈ کرنی ہے تو unit cost of a service will be higher جہاں پہ پاپولیشن از ڈسپرسڈ یا جہاں پہ اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ زیادہ لوگ اگر ایک فیسلٹی کو استعمال کریں گے تو کاسٹ جو ہے وہ جلدی ریکور ہو جائے گی تو یہ تو ایک دوسرے جو پاپولیشن کے کرائیٹیریا کو اپوز کرتے ہیں ان کی یہ آرگیومنٹ ہے لیکن جو پاپولیشن کے کرائیٹیریا کو کو ایز اے uh, استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ سروسز کی ضرورت ہے تو یہ ایک it's a way of looking at same thing کہ پاپولیشن جہاں پہ زیادہ ہے اور جہاں پہ کم ہے سو so ایک پرسپشن ہے لوگوں کی تو اس کو uh, کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے ملٹیپل کرائٹیریا استعمال ہوتا ہے اور اس میں دوسرا جو فیکٹر استعمال کیا گیا وہ distance of per capita income جو ہے یعنی distance of per capita income کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پروونس جو ہے اس کی ایوریج انکم جو ہے let's say comes out to be rupees six hundred I'm just giving you hypothetical example کہ ایوریج انکم جو ہے وہ سکس ہنڈریڈ ہے لیٹ سے پر منتھ اور within that there is sorry یہ اگزامپل یوں ہو جائے گی کہ اگر نیشنل انکم جو ہے وہ rupees let's say six hundred ہے پر منتھ تو اگر کسی پروونس کی uh, اس نیشنل انکم سے کم ہے جتنی کم ہے لیٹ سے اگر اس پروونس کی ٹو ہنڈریڈ روپیز ہے اور نیشنل سکس ہنڈریڈ ہے تو جو وہ جو ڈسٹینس ہے اس کا اس کا جو ڈفرنس ہے وہ پے کرنا چاہیے so it will be worked out different for different provinces اسی طرح سے ایریا جو ہے اس کی بھی کوئی پرسنٹیج جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ایریا کی بنیاد پہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں پھر ہے انڈیکس آف انفراسٹرکچر یعنی انڈیکس آف انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پروونس میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے آپ ایک national index of infrastructure work out کریں اور پھر دیکھیں کہ جو پروونس ہے جس کے میں infrastructure like roads bridges schools hospitals کی کمی ہے تو آپ اگر وہ اس انڈیکس سے نیچے فال کرتا ہے تو آپ اس کو اتنی ریسورسز دیں پھر اس طرح سے ہے ٹیکس ایفرٹ ٹیکس ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروونس یہ ایفرٹ کریں کہ وہ اپنی ریسورسز تھرو ٹیکسز خود انکریز کریں یعنی آیا وہ نئے ٹیکسز لگائیں یا ایگزٹنگ ٹیکسز کی کلیکشن کو امپروو کریں یعنی لوگ ٹیکس اوائڈنس جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تو جو پروونس جتنی ایفرٹ کرے گا اپنے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے ٹیکس کی ریونیو کلیکشن کو اس کو اس ایفرٹ کا جو ہے کائنڈ آف اے ریٹرن ملنا چاہیے تو اب یہ جو ملٹیپل کرائیٹیریا آپ کے سامنے ہے سلائیڈ میں مختلف ممالک اس کو مختلف پرسنٹیجز دیتے ہیں اور ان پرسنٹیجز کی بنیاد پر ہاریزونٹلی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں ریسورسز اب یہ چیز ایک آپ کو کانسیپٹ اس لیے اس آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ آپ بھی اینالائز کر سکیں کہ جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا ہمارا کرائٹیریا ہے اور ہمیں اپنے کرائٹیریا کو کیسے امپروو کرنا چاہیے اب آپ کے سامنے national finance commission as an example national finance commission یا N F C nineteen ninety کا ایوارڈ جو کہ ہو چکا ہے مطلب now this is almost finish اس کو ایز این ایگزامپل آپ کے سامنے دیا ہے اب آپ اس کو دیکھیں اس میں جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ ہے ڈویزبل پول آف ٹیکسز یعنی وہ پول آف ٹیکسز جو فیڈرل گورمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور جس کو وہ اس پول میں سے باقی یونٹس کے ساتھ یعنی پروونشل گورمنٹ کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو اس میں کون سے ٹیکسز شامل ہیں income and corporate tax sales tax export duty on cotton excise duty on tobacco and tobacco manufacturers, excise duty on sugar تو ڈویزبل پول جو ہے یہ پول ہے ایک جس میں یہ تمام ٹیکسز آتے ہیں اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ ہم نے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے کی بات کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں اور فنڈ میں ٹیکس اور نان ٹیکس ریسیٹس دونوں آتی ہیں لیکن ڈویزبل پول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ٹیکسز ہیں یعنی جو فیڈرل گورمنٹ پروونس سے ریسورسز کلیکٹ کرتی ہے اس کو وہ ایک پول میں ڈال لیتی ہے اور یہ پول آپ یوں دیکھیے کہ یہ علیحدہ ہے this is not part of a consolidated fund جب ریسورس ڈسٹریبیوشن کا کوشچن آتا ہے to the provincial government then the it is we must remember it is not from the federal consolidated fund but it is only the tax part it does not have the non tax part اب اس میں یہ جو ہمارا نائنٹین نائنٹی کا اوارڈ تھا اس کو جو بھی فائنینس کمیشن ہے جو پریزیڈنٹ جس کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے وہ اس کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اینالائز کرے بات چیت کرے مختلف پروونسز سے ان کی ایشوز کو سمجھے جہاں پہ ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو سامنے لائیں ان کے ساتھ ڈبیٹ کریں پروونشل اکانومی کو جو ہے وہ اینالائز کیا جائے اور اس کے بعد ایک اوارڈ اناؤنس کیا جائے اوارڈ کا مطلب یہ ہے ایک فارمولا یا ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ دیا جائے جس کے بیسس پہ ڈویزبل پول میں سے ریسورسز جو ہیں وہ پروونسز کو دی جائیں اب یہ 1990 کے اوارڈ میں جو divisible pool distributed between the federation and the provinces in the ratio of twenty eighty آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے ٹوینٹی پرسینٹ جو ڈیویزبل پول کے ٹیکسز ہیں وہ ٹوینٹی پرسینٹ جو ہے وہ فیڈرل گورمنٹ کے پاس جا رہا ہے نائنٹین نائنٹی کے اوارڈ میں اور ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ پروونسز کو دیا جا رہا ہے اور اس لحاظ سے یہ نائنٹین نائنٹی کا اوارڈ جو ہے ایک بڑا ہی پروونس کے لیے بہت زیادہ it was a welcome award by the provinces because provinces felt کے جو تمام ریسورسز فیڈرل گورمنٹ نے کلیکٹ کی ہیں اس کا زیادہ شیئر جو ہے اس نے پروینسز کو دیا ہے سو یہ جو ٹوینٹی ایٹی تھا یہ this was a vertical distribution of resources from the federal government to the provinces اب اس میں اس سلائیڈ میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہے اب آپ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے Punjab got 57.88 seven point eighty eight percent اب یہ پاپولیشن کا کرائیٹیریا ہے صرف اس میں اور کوئی کرائیٹیریا نہیں اسٹریٹ پاپولیشن ہے کہ پنجاب کی اور یہ جو نائنٹین نائنٹی کا پاپولیشن کا جو سینسس تھا یہ ہمارا ابھی I think the last census was in nineteen eighty nineteen eighty کے بعد پھر سینسس نہیں ہوا تھا جب تک نائنٹی کا اوارڈ آیا تو 1980 ایٹی کے سینسز کو یوز کرتے ہوئے یہ پاپولیشن کا جو ڈسٹریبیوشن ہے جس بیسس پہ ڈیوائڈ کی گئی ریسورسز تو وہ یہ تھی کہ 57.88 seven point eighty eight percent went to Punjab out of eighty percent which was given by the federal government پھر اس کے بعد سندھ جو ہے اس کو 23.28 پرسینٹ جو ہے وہ شیئر ملا کیونکہ ایٹی کے سینسز کے مطابق سندھ کی پاپولیشن اور آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ اتنی تھی اسی طرح سے این ڈبلو ایف پی کو جو ہے thirteen point fifty four percent گیا اور بلوچستان کو تھرٹی پرسینٹ uh, جو ہے تھری زیرو پرسینٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ uh, ہوا تو یہ تو ڈویزبل پول میں سے جو شیئر ملا اب آپ دیکھیے کہ اگر پاپولیشن uh, کے بیسس سے تو یہ صحیح ہے لیکن اگر ایریا وائز دیکھا جائے تو جغرافیکل ایریا دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں وہ اور کون سے یہ تو ہو گیا ڈویزبل پول سے اب اس کے علاوہ جو ہیں وہ کون سی ریسورسز ہیں جو پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی نائنٹی کے اوارڈ کے تحت اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینوئل گرانٹ جو ہے وہ دی گئی پروونسز کو اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈویزبل پول تھا جس جس کے ٹیکسز ہم نے دیکھے یہ اس میں سے نہیں ہے یہ گرانٹ فیڈرل گورمنٹ نے دی Balochistan and W F P کو اور سندھ کو کتنی گرانٹ گئی ڈفرینٹ پروونسز کو روپیز سیون ہنڈریڈ ملین گئے اور one thousand million to Sindh and Punjab آپ دیکھیں سندھ کے کم ہیں اور پنجاب کے یعنی سیون ہنڈریڈ ملین سندھ کو گئے اور ون تھاؤزینڈ ملین جو ہے وہ پنجاب کو گئے ریسپیکٹولی پھر اس کے علاوہ سبوینشن سبوینشن ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی گرانٹ ہی ہوتی ہے گرانٹ ان ایڈ جس کو کہا جاتا ہے اور یہ ہے to N W F P and Balochistan for three years یعنی یہ تھا کہ پانچ سال کا اوارڈ ہوتا ہے نا کیا آپ تو تین سال تک این ڈبلو ایف پی اور جو بلوچستان ہے اس کو اگین گرانٹ ان ایڈ دی گئی کتنی 200 two hundred million 100 million to Balochistan تو یہ ان کو اس کے علاوہ گرانٹ دی گئی پھر اس کے علاوہ جو پروونسز uh, کو 90 کے اوارڈ کے علاوہ دیا گیا وہ تھا net profit on generation of hydro power station located in the provinces as per decision of council of common interest to be guaranteed by the federal government یعنی یہ یہاں پر یہ تھا کہ یہ اسٹریٹ ٹرانسفرز تھیں کیونکہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی بات ہے کہ جن صوبوں میں hydro generation power generation plants لگے ہوئے ہیں پاور ہاؤسز ہیں تو ان صوبوں کو یہ ایک اسٹریٹ ٹرانسفر دی جائے گی کیونکہ یہ ان کی ریسورس کو باقی پروونسز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو کرائیٹیریا ورک آؤٹ کیا گیا وہ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے لیکن جس نے اس کرائیٹیریا کو ڈیولپ کیا وہ ہے council of common interest council of common interest ایک کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے جو فیصلے کرتی ہے جہاں پہ پروونسز کے کسی چیز پہ اختلافات ہوں تو وہ ان کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہے پھر اس کے علاوہ ہے net proceed on gas gas کے اوپر یعنی اگین رائلٹی جو ہے جہاں سے گیس کیونکہ it's a natural production it's a natural resource of a province تو اس کے کیونکہ پورا ملک اس ریسورس کو استعمال کرتا ہے لہذا اس کے اوپر جو ہے اس کا ایک فارمولا اور ایک کرائیٹیریا ہے جس کے تحت uh, جس پروونس کو جو جہاں سے گیس آتی ہے اس کو اتنا اراؤنڈ ٹو پرسینٹ جو ہے آن پروڈکشن کے کاٹ کر باقی جو ہے اس پروونس کو جو ہے وہ دیا جاتی اس میں سے جو بھی انکم یا ریونیوز جو ہیں وہ آتے ہیں تو رائلٹی جو ہے گیس کے اوپر اور آئل کے اوپر یہ بھی اس میں نائنٹین نائنٹی کے ایوارڈ میں تھا اس کے علاوہ نائنٹی کے ایوارڈ میں ہسٹوریکلی یہ ہوا تھا کہ کافی پروونسز جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے تھے فیڈرل گورمنٹ کی گرانٹس پہ تو یہ اس اوارڈ میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو گرانٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اب گورمنٹ جو ہے یہ گرانٹ نہیں دے گی اس کے علاوہ سیلس ٹیکس جو ہے ریٹیل لیول سے which was was given to the ninety کے اوارڈ میں it was given to the province یعنی یہ سیلس ٹیکس جو تھا وہ پہلے فیڈرل گورمنٹ لے گئی تھی تو نائنٹی کے اوارڈ میں sales tax was given back to the provinces اب آج کے جو لیکچر میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی I'm sure they must have given you lot of interest کہ فزیکل فیڈرلزم پبلک فائنینس کا ایک بہت ہی اہم ایریا ہے یہ ایریا اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ this shows the inter provincial relationships and relationship of the federal government with the provincial government تو ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا لائیو قسم کا ایریا ہے اس میں کنٹینیوسلی ریسرچ ہوتی رہتی ہے جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ it's a live debate which is heard and seen almost every day not only in the newspaper but I'm sure in the media آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو چیز اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں کانسٹیٹیوشنلی یہ ایک چیز ہے کہ کچھ پاورز جو ہیں یا کچھ جو ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا چاہیے at the provincial level at the constitute level اور پھر ہم نے اسی سلسلے میں 1990 کا اوارڈ دیکھا اور دیکھا کہ اس میں کون سی چیزیں جو تھیں وہ فیوریبل تھیں پروونشل گورمنٹس کے لیے اور کون سی جو جو ڈپینڈینسی تھی پروونسز کی انٹائرلی آن گرانٹس اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سے آپ کا انٹرسٹ جو ہے مزید بڑھا ہوگا اور آپ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے مختلف ممالک کی جو ہے ویب سائٹس کو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم نیا نیا سبجیکٹ شروع کریں گے اس وقت تک خدا حافظ